علی بن عبداللہ بدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے صالح نے ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں جس میں بدر کے مشرق مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا والوں کے قریب آئے اور فرمایا تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستر